بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اسلامی تاریخ سن دس نبی میں ابو طالب کے انتقال کے بعد کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستانا شروع کر دیا لہذا اہل مکہ سے مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ اگر طائف والوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہاں اسلام کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے گی طائف میں بنو ثقیف کا خاندان سب سے بڑا خاندان تھا ان کے سردار عبدیہ لیل مسعود اور حبیب تھے یہ تینوں بھائی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو اسلام کی دعوت دی ان میں سے کسی نے بھی ایمان قبول نہیں کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دی مگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا اور کہا کہ فوراً ہمارے شہر سے نکل جاؤ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں سے واپس ہوئے تو ان لوگوں نے اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا کسی طرح بچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگور کے باغ میں تشریف لے گئے وہاں اللہ تعالیٰ نے تائف والوں پر عذاب کے لیے فرشتے روانہ کیے مگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہلاکت و بربادی کو گوارا نہ کیا بلکہ ان کے حق میں ہدایت کی دعا فرما دی اور ان کے مسلمان ہونے کی امید ظاہر کی اللہ کی قدرت رات کے وقت آسمان میں تارے ملاتے ہوئے نظر آتے ہیں جس سے آسمان بہت خوبصورت نظر آتا ہے انسان رات کے وقت کھلے آسمان کے نیچے بستر لگا کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتا رہے تب بھی اس کا جینا پڑے گا ہمیں اللہ کی قدرت میں غور کرنا چاہیے کہ اس نے ان ستاروں کو کتنے اچھے نظام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے کہ نہ تو آپس میں ٹکرا کر ختم ہوتے ہیں نہ تو زمین پر گر کر زمین پر تباہی پھیلاتے ہیں یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جس نے ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے ایک فرض کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے تم عورتیں نماز کی پابند رہو اور زکاة ادا کرتی رہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتی رہو فائدہ اگر عورتوں کے پاس نصاب کے برابر ضرورت سے زائد مال ہو یا سونا چاندی ہو اور اس پر سال گزر جائے تو عورت کے لیے بھی زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہے ایک سنت کے بارے میں اور آج سنت ہے بیت الخلا میں جانے کا طریقہ نمبر ایک سر ڈھانک کر جانا نمبر دو جوتا یا چپل وغیرہ پہن کر جانا نمبر تین دعا پڑھ کر اندر جانا نمبر چار پہلے پایا پاؤ اندر رکھنا نمبر پانچ قبلے کی طرف نہ رخ کرنا اور نہ پیٹ کرنا نمبر چھ بیت الخلا میں بالکل بات چیت نہ کرنا نمبر سات کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرنا نمبر آٹھ پائے ہاتھ سے استنجا کرنا نمبر نو استنجا کے بعد مٹی یا صابن وغیرہ سے اچھی طرح ہاتھ دھو لینا نمبر دس دائیں پاؤں سے باہر آنا نمبر گیارہ باہر آنے کے بعد دعا پڑھنا ایک استنجا کا عمل ہے گیارہ اس کی سنت یہ ہے اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ایک اہم عمل کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کے ارادے سے نکلا اور راستے میں مر گیا تو قیامت تک اس کے نام اعمال میں حج کرنے والے کے برابر ثواب لکھا جائے گا اور جو آدمی عمرے کے ارادے سے نکلا اور راستے میں مر گیا تو قیامت تک اس کے نام اعمال میں عمرہ کرنے والے کے برابر ثواب لکھا جائے گا ایک گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ نہ ان سے بات کریں گے اور نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھیں گے نہ ان کے گناہوں سے ان کو پاک و صاف کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہی بات کی پھر میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تخنے سے نیچے کپڑے لٹکانے والا دو احسان جتلانے والا اور تین جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا یہ بڑی سخت وعید ہے اور دیکھو ان میں تین لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان پر کبھی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا ہے اس میں پہلا گنا ہے تخلوں کے نیچے پائجامہ پہننا ہمارے جو اینکلس ہے اس کے نیچے ہماری پائجامہ ہماری پینٹ ہمارے کپڑا ہماری چادر لگ کے اس کو منع کیا گیا ہے یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے اندر ہم عام وطن مبتلا ہے میرے بھائیوں حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری شریف بخاری میں دو روایت نقل کی ہے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابی نکلے اور اس صحابی کی جو ازار تھی وہ ٹکنے کے نیچے تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی اپنی ازار کو ٹکنے کے نیچے مت لٹکاؤ اللہ کمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے دوسری روایت ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت دبلا پتلا آدمی ہوں اور میری جو پیروں کی پنڈلیاں ہیں وہ بہت کمزور ہے چمڑی میری خشک ہو گئی ہے اور اتنے چھوٹے چھوٹے میرے پیر ہیں اگر میں پائجامہ کو اوپر رکھوں گا تو میری لوگوں کو نظر آئے گی اور وہ بڑی بدصورت معلوم ہوتی ہے خشک ہو گئی ہے چمڑی اس کی خشک ہے چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی ہے وہ اچھی دکھائی نہیں دیتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ پرابلم ہے مجھے اجازت دے دو کہ میں اپنی پائجامہ کو ڈبنے کے نیچے پہنو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ریزن کوئی ایسا ریزن نہیں ہے کہ جس کے بنا پر تم چادر کو نیچے ڈالو میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا حضور نے منع فرما دیا اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ کتنا سخت گناہ ہے بلکہ ایک حدیث میں تو معلوم ہوتا ہے کہ شب برات کے موقع پر شب برات کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی مغفرت نازل ہوتی ہے اور اللہ خود آسمانی دنیا دنیا پر آ کر اعلان کرتا ہے مانگو رحم مانگو گے رحم دوں گا مغفرت مانگو گے مغفرت دوں گا حاجت طلب کرو گے حاجت پوری کروں گا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب برات کے موقع پر کچھ محروم لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جو اپنی پائجامہ کو ٹکڑوں کے نیچے لٹکاتا ہو جو سے نیچے اپنی ذات کو لٹکاتا ہو بھی سخت وعید ہے لیکن آج ہم اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے ابو مجوسی آیا اس نے پیچھے سے کھنجر مارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے لوگ ان کو اٹھا کر لے کر گئے دودھ پلایا دودھ پیٹ سے نکل گیا کھجور کا جوس پلایا وہ زخم سے باہر آ گیا لوگ پریشان ہو گئے عمر بے ہوش ہے لوگوں نے بہت کوشش کی کہ کس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بیدار کرے ایک بوڑھے صحابی نے آ کر عرض کیا کہ لاؤ میں انہیں اٹھا دیتا ہوں اور جا کر کان میں حضرت عمر رضی اللہ اللہ تعالیٰ کو فرمایا عمر تم نے فجر کی ایک ہی رکعت پڑی ہے دوسری رکعت باقی ہے بے ہوش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کان میں یہ آواز پڑتی ہے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولنے لگتے ہیں ہوش آ جاتا ہے لیکن نیم ہوش کی حالت میں ہے کبھی بے ہوش کبھی ہوش میں طبیبوں نے کہہ دیا عمر کا آخری وقت آ گیا ہے عمر کو کہا گیا وصیت کرنا شروع کر دو اس حالت میں کھنجر پیٹ میں لگا ہے زخمی ہے موت کے بستر پر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وصیت کر رہے تھے بخاری شریف کی روایت ہے ان کی نظر پڑ گئی کہ وہاں سے ایک صحابی گزرے جن کی پائجامہ ٹخنوں کے نیچے لٹکی ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں اس صحابی کو یہ کہا یا اخی ارفع صوبکا فإنه انقى لصوبك واتقى لربك اے میرے بھائی تیری ازار کو اوپر کر دے تیری چادر کو اینکل سے اوپر کر دے اس سے تیرا کپڑا بھی صاف رہے گا اور تو تیرے رب کا پرہیزگار بندہ بن جائے گا تو اس کا اندازہ لگا یہ کتنی اہم چیز ہے اور دوسری بات فرمائے کہ اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا ہے اس کو جو احسان کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی اچھائی کرے احسان کرے اور پھر اس کو جتلا کہ میں نے یہ کیا وہ کیا حکیم لکمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا احسان احسان کو لوگوں پر کرتے رہنا لیکن کبھی کو نہ مت کیونکہ تم نے احسان کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اب ذرا سی ناگواری ہو گئی ذرا سا جھگڑا ہو گیا یا سامنے والے نے احسان پر تھینک یو نہیں کہا ہم لوگوں کو کہتے پھرے میں نے اس پر یہ احسان کیا میں نے اس پر یہ احسان کیا تو احسان تو تم نے اللہ کے لیے کیا تھا احسان جتلانے کی وجہ سے جو کچھ نیکی کی ہے سب پانی میں مل جاتی ہے اس بنا پر قرآن میں بھی کہا گیا وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَلَدَا اے لوگوں صدقہ دینے کے بعد میں پھر احسان مت جتلاؤ ورنہ سب بیکار ہو جائے گا تو یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے اور تیسرا گناہ فرمایا کہ جھوٹ جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا معلوم ہے کہ جو پروڈکٹ میں بیچ رہا ہو وہ اتنا قیمتی نہیں ہے لیکن جھوٹی قسم کھا رہا ہے کہ واللہ باللہ وہاں سے لایا اتنے کا لایا تمہیں سستے میں دے رہا ہو صرف اس لیے کہ کسٹمر میرا مال خرید لے اس کی بھی اجازت نہیں ہے آئیے دنیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو یہ دیکھے کہ اللہ کسی گنہ گار کو اس کے گناہوں کے باوجود دنیا کی چیزیں دے رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے جب کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا شور برپا ہوگا تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے اپنی ماں سے اپنے باپ سے اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اس کو ہر ایک سے بے خبر کر دے گی طب نبی سے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک حدیث ہے جس میں واٹر میلن کے تربوز کے فوائد کو بیان کیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو واٹر میلن کو تر کھجور کے ساتھ کھاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور واٹرمیلن ان دونوں کو ساتھ میں کھاتے اور فرماتے کہ ہم اس کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ذریعے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ذریعے ختم کر دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ کھجور گرم ہے واٹر میلن ٹھنڈا ہے تو کھجور کھاتے ہیں گرمی ہوتی ہے اس ٹھنڈک کے لیے ہم واٹر میلن کو کھا لیتے ہیں اور تربوز کھاتے ٹھنڈک ہوتی ہے جس سے ہم کھجور کو کھا لیتے ہیں فائدہ لکھا ہے کہ تربوز گرمی کی شدت کو ختم کرتا ہے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والے سر درد میں بے حد مفید ہے اخیر میں قرآن کی ایک نصیحت قرآن میں اللہ فرماتا ہے اے آدم کی اولاد تم ہر مسجد میں حاضری کے وقت اچھا لباس پہن لیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی مت کرو بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے اللہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو تفریق کر توفیق نصیب فرمائے میرے بھائیو آج میرا واٹسپ میں بیان ہے اور الحمدللہ ہمارے یہاں پر مسجد توحید الاسلام بکنر کے امام مولانا سہیل منیا صاحب تشریف لا رہے ہیں ان کا انگلش میں بیان ہوگا